حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو ہدی کا جانور اونٹ یا اونٹنی ہاں کے لیے جا رہا تھا آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ اس نے کہا یہ تو ہدی کا جانور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا تیرا بھلا ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تین